حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فتح مکہ کے سفر میں روزے رکھتے رہے حتیٰ کہ قدین مقام پر آئے تو دودھ کا پیالہ منگوایا اور پی لیا اس طرح آپ نے اور آپ کے صحابہ نے روزہ کھول لیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکانوے